تو کیا ان کو کائنات کی بادشاہی کا کچھ حصہ ملا ہوا ہے اگر ایسا ہوتا تو یہ لوگوں کو گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی کچھ نہ دیتے